www.attableek.com The Reviver of Iman السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زور سے جواب دیا بہت چپ چاپ بیٹھے بھوک لگی ایسا لگتا ہے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صدق العظیم میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو معزز علماء کرام اور ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی میں آپ سب حضرات کو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہم لوگ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں اتنے بڑے جلسوں کے عادی نہیں ہیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کر بولنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے حضرت مولانا غلام صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور بڑے بڑے اکابر موجود ہیں ان کی توجہ ہوئی تو کچھ دو تین باتیں عرض کر سکوں گا دوستو بزرگو میں بھی اصلا تو میڈ ان انڈیا ہوں میری پیدائش یہیں کی ہے یہی مٹی ہماری ہے یہاں سے پھر جب چھوٹے تھے تو لندن گئے آج تقریباً چالیس پینتالیس سال سے لندن رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہاں پر بہت امن و امان سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک الحمدللہ ترقی پر رہتا ہے آپس میں محبتیں ہیں ملک اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب قوموں کے دل جڑے ہوئے ہوں جبھی تو پھر یونیورسٹیاں باہر سے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتی ہیں عربستان سے دور دور سے وہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جانتے ہیں کہ یہاں امن ہے اطمینان ہے سکون ہے یہاں برابر لیسن ہوں گے برابر تعلیم ہوگی پروفیسرز اور ایجوکیشن کے جتنے لائن کی چیزیں ہیں وہ سب ملیں گی اور اسی طرح میڈیکل چیزیں فراہم ہوں گی اور اطمینان سکون ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس سے پھر ملک آگے بڑھتا ہے ملک کی اکنامی اسٹرانگ ہوتی ہے تو یہ تو ایک میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے بات کہی آگے میرے دل میں اس وقت یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اکابر حضرات تشریف لا رہے ہیں لائیں گے آپ حضرات کو بہت سی باتیں نصیحتیں کریں گے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دعا اور دوسرے دوا یہ اکابر حضرات ہم کو دوا بتائیں گے مرض کیا ہے بیماری کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اکابر بتائیں گے ہمیں صرف دوا نہیں کرنی ہے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے اور جو ضرورتیں ہماری ہیں اس کے لیے ہر طرح سے ترکیب بھی اختیار کرنی ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے دوستو بزرگوں ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے جسے بیماری کی دوا چاہیے تو آپس میں الفت محبت تعلیف قلب جوڑ یونٹی اتفاق اتحاد اس کی ضرورت ہے سب ایک ہو جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی اور اتحاد اور الفت یہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں پہلے تعلیف قلب سے کام لیں ہمارے فیملی میں الفت ہو محبت ہو بھائی بھائی میں محبت ہو باپ بیٹے میں محبت ہو میاں بیوی میں محبت ہو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں آپس کے جھگڑے ہم ختم کریں چاہے وہ زمین کے جھگڑے ہوں چاہے وہ پیسوں کے جھگڑے ہوں میراث کے جھگڑے ہوں ان سب کو ختم کریں جب تک یہ ہماری آپس کی چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم آپس میں ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیسے جوڑیں گے تو پہلے اپنا گھر درست کریں اب آپس میں انتہائی الفت محبت سے رہیں حدیث شریف میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ المتحابون فی بجلالی اليوم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی ان المرء لا الا للہ یہ کتنی تاکیدیں آئی ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح انسان ہے اور انہی سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں عرش کا سایہ ان کو خاص طور پر دیا جائے گا اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی فی ظلی ظلی یوم لا ظل الا جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت سے رہتے تھے کہاں ہیں وہ ایک طرف آ جائیں ان کو آج اسپیشل سایہ اور شہید اللہ کی طرف سے دیا جائے گا ان پر خصوصی انعام اور اکرام ہوگا تو سب سے پہلے ہم آپس میں الفت کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں ذرا انسانیت کے ساتھ رہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی عداوت دشمنی لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ نہ ہو محبتیں ہوں اس سے کام چلے گا اس سے انسان بنیں گے آپس میں محبتیں پھر اپنی سوسائٹی میں محبتیں اپنے اڑوس پڑوس والوں سے محبتیں مسلم ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہوں پڑوسی کو حقوق ادا ہوں اور ان کے جب حقوق ادا کریں گے آپس میں محبتیں ہوں گی تو پھر بات آگے بڑھے گی کسی کے ساتھ لین دین ہو معاملات ہو اس میں انسانیت کے ساتھ پیش آئیں مجھے بات یاد آ گئی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے حضرت غالباً بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ یہاں لمبا عرصہ گزارا اور سلوک طے کیا بہت عرصے کے بعد جب حضرت سے دل کی دولت حاصل کر کے واپس آئے ہیں تو آپ کو یاد آیا کہ ایک بنیے سے میں نے ایک چیز خریدی تھی اس کا ایک پیسہ دینا رہ گیا تھا تو حضرت اس غیر مسلم بنیا کے پاس آئے اس سے معافی مانگی فلاں وقت میں نے آپ سے ایک چیز خریدی تھی اس کا پیسہ دینا رہ گیا تھا سوری معاف کرنا میری تاخیر ہو گئی یہ میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں یہ آپ لے لیجیے تو اس غیر مسلم بنیے نے حضرت کا منہ یوں دیکھا اور کہنے لگا نظام الدین اب تو انسان بنا ہے اللہ اکبر یعنی جو شخص امانت داری سے پیش نہ آئے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں وہ غیر مسلم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امانت داری سے رہو تو تم صحیح انسان کہلاؤ گے تو تم کسی شیخ کی صحبت میں جا کر رہے تم نے وقت گزارا تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہوئی اب تم صحیح انسان کہلانے کے لائق ہو تو دوستو بزرگوں ہمارے اندر صداقت ہو دیانت ہو امانت ہو تو بات آگے بڑھے گی تو پہلے تو ہم یہ اپنا گھر درست کریں آپس میں اپنے تعلقات درست کریں جو جہاں دکھتی رگ ہے اس کو پکڑیں اس کی اصلاح کریں دوستو بزرگوں جو بات سمجھ میں آتی ہے ایک میرے ذہن میں کہ ہم لوگوں کو اپنے رشتوں کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور غیروں کے ساتھ رشتہ صحیح کرنے کے لیے بھی توازوں کی ضرورت ہے حضرت غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جب دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو تو ان میں صلح کرنے کے لیے ایک کو جھکنا پڑے گا تو ہی صلح ہوگی اگر دونوں اڑے رہے تو صلح نہیں ہوگی تو ایک جھک جائے گا تو دوسرا بھی جھکے گا تو صلح ہو جائے گی تو ہم نے اگر آپس میں مصالحت سے رہنا ہے تو جھکنا پڑے گا توازو اختیار کرنی پڑے گی یہ اگر ہم نے یہ گڑ سیکھ لیا تو سب جو ہمارے سب کام درست ہو جائیں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جھانچیں اپنے نفس کی اصلاح کریں مشائق کی صحبت میں رہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کام بنے گا دوسری چیز دوستو بزرگوں جو بہت اہم ہے وہ دعا ہے دوا بے شک کریں لیکن ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں کوئی بھی حالات ہمارے اوپر آئیں تو راتوں کو اٹھیں آہے سحر اللہ سے مانگیں اللہ کے سامنے رونا دھونا گر گرانا اس سے یہ چیزیں بنیں گی ہمارے اکابر مشائق کو لے لیجئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یہ اکابر راتوں کو کیسے جھاگتے تھے کتنے دور دراز کے اسفار کر کے آتے تھے ذرا سا سوئے اور پھر صبح کو اٹھ گئے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گر گرا رہے ہیں ان کی دعاؤں سے ہم کو یہ آزادی ملی ہے اور یہاں سے جن کو بھگانا تھا ان کو بھگایا ہے ورنہ تو پتہ نہیں بس صدیوں تک ابھی انہی کی غلامی میں ہم رہ رہے ہوتے اللہ رب العزت اول ان ہمارے اکابر اور مشائق کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جن کی آہوں سے جن کی دعاؤں سے جن کی محنتوں سے ہم کو یہ نعمت ملی ہے تو دوستو بزرگوں ہمیں اللہ کے سامنے رونے دھونے گر گرانے کی ضرورت ہے راتوں کو اٹھیں تحجد پڑھیں اللہ سے مانگیں اس سے مسائل حل ہوں گے اور دعاؤں میں کچھ خصوصی دعائیں ہوتی ہیں کچھ جنرل دعائیں ہوتی ہیں خاص دعا تو اللہ الف بین قلوبنا اصل ذات بیننا وہ دینا سبول السلام یہ تعلیف قلب کے لیے دعا ہے اللہ ہمارے قلوب میں الفت ڈال دیجیے قلوب میں جوڑ پیدا کر دیجیے محبت ڈال دیجیے دیکھیے اللہ رب العزت والجلال صحابہ کرام کو خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وزقرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون خدا کا احسان یاد کرو جب تم آپس میں دست و گریبان تھے دشمن تھے لڑائیاں تھیں تمہارے آپس میں وہ اللہ تھے کہ جس نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا تو قلوب میں تعلیف پیدا کرنا الفت پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے یا مقلب القلوب اللہ مقلب القلوب ہیں تو اللہ مقلب القلوب اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ دلوں میں جوڑ پیدا کر دیجیے ہم اپنی محنت کریں ساتھ ہی اللہ کی طرف متوجہ رہیں حالات ٹینس ہو جائیں تو اپنا گر گرانا اور اللہ کی طرف رونا دھونا اس میں اضافہ کر لیں جو خصوصی دعائیں ہوں ان کا اہتمام کریں اور اپنے لیے صرف نہ مانگے پوری قوم کے لیے مانگے پوری انسانیت کے لیے مانگے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اس دعا کا کثرت سے ورد رکھیں اس کا اہتمام کریں اس سے اللہ رب العزت والجلال سارے مسائل آسان فرمائیں گے میں نے اپنے مشائق کو دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں صرف مسلم امت کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے تھے وہ راتوں کو تڑپتے تھے پوری انسانیت کے لیے کہ جس طرح ہم پریشان ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تو اتنے ہی پریشان ہیں وہ بھی اتنے تکلیف میں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور کرے اور ان کو بھی سکون نصیب فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الناس بنو آدم وہ آدم خلق من تراب یہ نہیں کہا المؤمنون بنو آدم فرمایا الناس بنو آدم تمام انسان آدم کی اولاد ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں ہمیں سب کی فکر رکھنی چاہیے ہمارے نبی کیا تھے وما اللہ رحمت للعالمین وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے سب کے لیے وہ رحمت تھے تو ان کی رحمت للعالمین کی صفت ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہونی چاہیے اور ہمیں پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کی مہربانی کی دعائیں مانگنی چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ ہماری بات سنے گا اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے جو قصے آپ کا غیروں کے پاس جانا ان کی خدمت کرنا توازوں سے پیش آنا مہربانی اور رحم دلی سے پیش آنا اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا اس کو یاد رکھیں اور حضور کی خدمت میں ہمیشہ سلام پیش کرتے رہیں ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے الحمدللہ